مجھو صاحب ہاں۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ اس قدر جلد آپ سے دوبارہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور یہ اس میں ان کی ہمارے لطف اللہ صاحب کی عنایت ارے بھائی چاہو تو تم لوگ روز مجھ سے ملاقات ہاں پچھلی دفعہ جب آپ نے گفتگو کی تھی تو بہت خوبصورت گفتگو ہوئی تھی اور واقعی وہ جو میر کے شعر پر آپ نے ختم کیا تھا ہاں۔ سچ یہ ہے کہ ایسی باتیں کہاں سننے میں آتی ہیں اور ایسی آپ کا حافظہ کہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ جوں یاد ہے تو مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ پچھلی دفعہ جو گفتگو آپ نے فرمائی تھی تو سم اکیس بائیس تک آپ نے اپنی زندگی کے واقعات سن اکیس بائیس کا بائیس شاید ذکر ہوا ہو جہاں ضمن ذکر آیا تھا ہاں۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ سن اکیس میں تو آپ کے واقعات تو آپ نے بتا دیے مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد ہاں نہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے پچھلی دفعہ بتایا تھا یا مجھے ویسے بتایا تھا کہ سن بائیس میں آپ کا نکاح ہوا تھا ہاں مگر سن بائیس سے پہلے کی بات بھی تو سن لو اچھا وہ سن اکیس میں سن اکیس تک لے تو آیا میں پچھلی گفتگو میں لیکن سن اکیس ایک منزل ہے ایک موڑ ہے میری زندگی میں جو بہت اہم ہے سن اکیس میں میں نے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا جو اس زمانے میں ایس ایل سی کہلاتا تھا اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ جی تو وہ اس سے میں مجھے سب کچھ یاد رہتا تھا جو کلاس میں سنتا تھا اور جو جب گھر آتا تھا تو اس سے کچھ آگے پڑھ لیتا تھا مجھے کافی وقت مل جاتا تھا نصاب سے باہر انہی موضوعات پہ پڑھنے کا لیکن تین مہینہ پہلے چار مہینہ پہلے مجھے بخار آنا شروع ہوا اور کھانسی تو اب محنت کرتا ہوں تب محنت کرتا ہوں آخر میں ڈاکٹروں نے علاج کرتے کرتے مجھے میں دواؤں کا ماہر ہوں ہم نے مجھے ایک ایسی دوا دی کہ جس کو میں نے سمجھ لیا کہ یہ دکھ علاج ہے اچھا تو میں نے کہا ڈاکٹر میرے باپ کو تو سمجھا دیا اور یہ کہا کہ ان سے کہہ دو کہ امتحان اس سال نہ تو میں نے کہا ڈاکٹر آپ نے مجھے دکھ کی دوا دی ہے اور وہ دکھ کے علاوہ کسی اور چیز کی دوا نہیں ہے تو مجھے دکھ ہے آپ بتاتے نہیں مجھے پھیپھڑے کے دکھ اور اب اگر دکھ ہے تو میں امتحان پاس کروں گا چاہے میرا نتیجہ پاس تھوں بس ہمیں نکلے چنانچہ میں نے بڑی محنت کی اور امتحان دیا اچھے نمبر سے پاس ہوا اور اس کے بعد میں علی گڑھ آیا مگر علی گڑھ میں پھر دورہ پڑا مجھے بخار کا اس کا اس کا میں بھاگا مہدی حسن افاد اقتصادی وہ ہارٹ کا مرض لیے ہوئے لکھنؤ میں مقیم تھے ان کی کچھ میں نے دیکھ بھال کی اس لیے کہ ان کی بڑی بیٹی جو تھی میں نے شاید بتایا ہو جو میلا بیگم جو میرے بڑے سالے سے منسوخ وہ بہت ہی نفیس المزاج اور بہت ہی ادب جی ہاں آپ نے پچھلے فرمایا تھا بتایا تھا تو آپ بھی لکھنؤ میں تھے اور وہ بھی نہیں وہ تو نہیں تھیں وہ تو گورکھپور ہی میں تھیں لیکن ان کے والد مہندی فادی وہ لکھنؤ میں وہ لکھنؤ میں اور کرنل اسپراسم جو پرنسپل تھا میڈیکل کالج کا وہ علاج کر رہا تھا تو وہ کچھ دیر میں کچھ دنوں ان کا یہ کیا میں نے ان کی دیکھ بھال کی اس کے بعد وہ ان کا انتقال ہو گیا اور میں علی گڑھ چھوڑ چکا تھا تو اب خالی یعنی صاحب ان کا انتقال کس سن میں ہوا ہے ان کا انتقال ہوا ہے سن اکیس نہیں اکیس میں ہوا انیس سو اکیس اچھا اور غالباً تاریخ وہی تھی نومبر انیس جس تاریخ کو نومبر سن انچاس میں ان کی بڑی بیٹی جمیلہ بیگم کا انتقال ہوا مہینہ وہی تھا خیر تو اب اس کے بعد میں تھا سن بیس سے سن انیس سے میرے اوپر یہ فضا میں قومی آزادی اور یہ وطن وطن کی آزادی اس کا اس کا اس کی فضا تیار ہو چکی تھی اور گاندھی وغیرہ آ گئے آ گئے تھے سن سترہ میں یہاں اور ان اس وقت تک کوئی موومنٹ تو نہیں چلی تھی بیس تک بھی موومنٹ نہیں چلی تھی لیکن سن انیس کے بعد سوریدگی پیدا ہو گئی تھی سن انیس میں جلا نوالا باغ کا جو قصہ ہوا رورل ایکٹ جی ہاں۔ جی ہاں۔ تو میں نکل پڑا پہلی مرتبہ میدان میں سن انیس سو اکیس میں نکلا ہوں باقاعدہ کانگریس کا ممبر ہو کر کے اس زمانے میں کانگریس اور خلافت کے درمیان کوئی وہ نہیں تھا نا جی ہاں جی ہاں ہم ہی اور وہی تاریخ ہے مولانا محمد علی ویسے مولانا محمد علی سے ملاقات تھی والد صاحب کے ذریعے لیکن وہ یوں ہی تو باقاعدہ کانگریس کے ممبر ہو گئے کانگریس کا ممبر ہو گیا لیکن میں تو کانگریس سے پیسہ لیا میں نے سفر کے لیے نہ کانگریس سے کوئی کوئی دفتری تعلق رکھا تاکہ میں آزاد رہ سکوں بات میں نہیں کہوں گا لیکن اپنے طریقے پہ کہوں گا اور سمجھا کے کہوں گا چنانچہ چورہے کی اسپیکنگ جو ہے چورہے جیسے اتا بولتے ہیں چورہے کہ کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے تو یہ اکیس سے لے کر اور ستمبر چھبیس تک اچھا میری زندگی یہ رہی میں کھدر پوش تھا میری رخصتی جو ہوئی چودہ اکتوبر سن چھبیس میں میری رخصتی کا ہے کہ میری بیوی کی مطلب یہ ہے اس وقت جو میں دولہا بنا تھا تو کھدر کا دولہا بنا اچھا اور فراق وہاں شادی میں کھد برباد کو استعمال ہوا اچھا سمجھے شادی میں قدبر گورکھپور میں استعمال کرنے والا میں ہوں اچھا تو اکیس اور چھبیس کے درمیان میں یہ جو آپ یہ جو ہے یہ میرا دور جو ہے اس کی تفصیل میں کہاں کہاں بیان کروں نہیں مختصر آپ کچھ بھائی سن اکیس میں میں سیدھا پہنچا ہر جگہ کہیں دو دن کہیں چار دن کا سفر کرتے ہوئے میں سیدھا پہنچا لاہور اچھا اور اسی وقت لاہور میں ہم کو اب اس دوران میں اپنے جنون کے دوران میں یا شوریدگی کے دوران میں دو صوبوں سے بڑی محبت رہی ہے دونوں میں میں بہت زیادہ رہتا تھا ایک پنجاب ایک بنگال اچھا اس میں سب سے زیادہ مقصد کیا ویسے تو میں نے اچھا تو اس وابستگی کی یا پسندیدگی کیا وجہ تھی صاحب بھائی اس کی اب آج کا حال مجھے معلوم نہیں نہیں آپ اس وقت کیا وجہ لیکن اس وقت میں پنجاب کو اردو زبان جس کو میں ایک کلچر سمجھتا جس کو میں ایک ثقافت سمجھتا ہوں اس کے صحیح نمونے اگر کہیں مل رہے تو وہ پنجاب بنگال سے مجھے اس لیے تھی کہ بھائی ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ یہ بنگال کا جادو جو ہے ان پر چل گیا تو بنگال اور آسام کا جادو مشہور تھا لیکن یہ بات نہیں ہے بنگال کی ہریالی مجھے بڑی پسند اور بنگال کے لوگ مجھے بہت پسند بنگال کیا ہندو کیا مسلمان اس اس اس وقت وقت کا بھائی تو جی ہاں، جو جی۔ ہے تقسیم نہیں ہوا تھا تو ہندو کے گھر میں ٹھہرو تو چینے کے برتن میں کھانا کھلایا جاتا تھا ہم کو اور جس جس کی بدولت میں مہمان ہوتا تھا میرا ہم عمر اس کی ماں اس کی بہن اس کی بیوی اس کے اور عصہ کھڑے ہو کر کے کھانا کھلاتے تھے اور مجھ سے یہ کہتے تھے کہ بچہ دیکھو ہم لوگ چوکے میں کھاتے ہیں تھالی میں کھاتے ہیں ہم تم کو کھلانے کے لیے تیار ہیں تمہارے ساتھ کھا نہیں سکتے برا نہ ماننا ہم اپنے بیٹے کو بھی مکرجی کو بھی نہیں اپنے ساتھ اس لیے کہ سب کے ساتھ کھاتا پیتا ہاں سمجھے کہ نہیں تو یہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آرتھوڈاکسی آپ جہالت کہہ لیجیے لیکن آرتھوڈاکسی کا میں قائل ہوں اپنے عقائد میں راسخ غلط ہے یہ صحیح عقائد سے بحث نہیں راسخ ہونا اور عقائد میں راسخ نہیں ہو مگر عقائد کا نام لے کر کے لڑتے ہو یہ کمیونلزم ہے آپ سمجھے میں کٹرپن کا قائل ہوں میں مولوی کا کٹر اگر صحیح مانو ہوں کٹر اچھا تو یہ تو آپ نے بتائی مکھرجی کی بات تو کوئی نور الاسلام کی بات بھی تو بتائیے نور الاسلام بھائی یہاں حکیم احمد شجاعت جی نہیں وہ بنگال کی بات یہ تو آپ کو نے بتایا کہ وہاں پر جب میں وہ اپنی بنگال سے وابستگی اور ہاں، آپ کر رہے ہیں نہیں وہاں کا نام مجھے نہیں آ نہیں وہ تو میں نے نور الاسلام تو ویسے ہی علامتی طور پر میں سمجھ گیا لیکن وہاں کے بعد زمیندار تھے چاہے زمیندار کہہ لو ان کو اور چاہے جو مسلمان وہ بھی فرق صرف اتنا تھا کہ وہ دھوتی نہیں باندھتے تھے خالص بنگالی جو تھا وہ فرینچ کا داڑھی رکھتا تھا یہ عام تھا اور تھا سمجھے کوئی مجمع ہوتا تھا اس میں پیجامہ پہن کے جاتا تھا گھر پر پہمد باندھے ہوئے اور وہ اس کے وہاں بھی کھانا جو ہوتا تھا وہ زیادہ تر تھوڑا ہی سا ڈفرینس ہوتا تھا تھوڑا ہی سا اختلاف ہوتا تھا ہندو بنگالی کے کھانے میں اور اس لیے کہ ہندو بنگالی انڈا کھاتا تھا گوشت کھاتا تھا بس بس پھر جو جنہوں نے عہد کر لیا کہ صاحب ہم گوشت نہیں کھائیں مگر مچھلی سب دونوں کھاتے تھے مچھلی سب کھاتا نہیں جو جو گوشت نہیں کھاتا تھا وہ مچھلی بھی نہیں کھاتا تھا انڈا بھی نہیں کھاتا اچھا وہ بھکت قسم کے لوگ تھے عام طور پر تو کھایا جاتا تھا عام طور اچھا مجھے صاحب جب سن اکیس میں آپ لاہور تشریف لائے نا ہاں۔ تو وہاں آپ کی ملاقات کن کن لوگوں سے ہوئی میں کہہ رہا ہوں اس کی اس کے گواہ اب صرف یا تو میری بیوی ہیں یا ادریس احمد مینائی مینائی ہیں امیر کے پوتے جی۔ بڑے لڑکے اسماعیل مینائی کے چھوٹے بھائی ان سے پوچھ لو کہ لاہور میں میرا قیام تھا سن میں وہاں سے آتے ہوئے بھی بیوی کے ساتھ آیا تھا وہاں قیام تھا واپسی میں انہوں نے کہا کہ دو دن ہمارے وہاں ٹھہر جائیے ایک رات کو محفل رہے گی دو جگہ محفل ہوئی ایک نقوش والے کے وہاں وہ دن کو رہی اور رات کو ان کے وہاں تو جب حکیم احمد شجا کو معلوم ہوا کہ میوم صاحب آئے ہوئے تو اس جاڑے میں لاہور کے جاڑے میں جنوری کی بات ہے جنوری کے دوسرے ہفتے اور ان کا کیا مائیں گے میں کانپ رہا تھا ہم نے انگیٹھی جل رہی تھی سوئی گئے اس کی اور وہ شخص آیا اور وہ تصویر میں کیا بتاؤں میرے ایک عزیز لے گئے معلوم نہیں ضائع کر دیا کیا ہوا کہ اس میں کون نہیں تھا وہ شفیع صاحب ایک تھے جو اناؤنس کیا کرتے تھے مشہور آدمی جی جی جی ہاں جی ہاں اور انہوں نے وہی کہا تھا خواجہ محمد شفیع خواجہ محمد شفیع انہوں نے وہی کہا تھا حکیم محمد شجا نے کہ میری ان کی پہلی ملاقات جو ہے سن انیس سو اکیس کی تو آپ سمجھ لیجیے سن انیس سو اکیس میں کون بڑا آدمی یہاں کا تھا مخزن کے ایڈیٹر سر عبد القادر سر عبد القادر اور میں چھپتا پھر رہا تھا یہ ایک دفعہ میں آگ سے میری ذرا سی طبیعت خراب ہو گئی میں ایک ہوٹل ماڈل میں تو جھگیوں میں خیموں وہ جھوپڑیوں میں لوگوں کے ساتھ تھا طبیعت ذرا خراب ہو گئی ایک ہوٹل میں پا لیا لوگوں نے یہ لوگ کنویں میں بانس ڈالے ہوئے تھے میرے لیے پا لیا اور حکیم احمد سجا اس میں آگے آگے تو حکیم احمد سجا میاں عبدالعزیز فلک پیما یہ لوگ ظفر علی خان سے میری ملاقات لیکن وہ میرے ایک طرح سے ہم خیال و ہم تو حکیم احمد شجا صاحب کے بارے میں تو آپ اپنی کچھ بتائیے بھائی حکیم احمد شجا کو میں اس سے پہلے بھی جانتا تھا وہ ڈرامے لگتے تھے ویسے تو وہ نہ جانے کیا کیا تھے وہ گورنمنٹ میں یعنی صاحب حیثیت تو جی ہاں، صاحب مرتبہ تھے لیکن میں اس حیثیت سے میں تو بھائی سرکاری آدمی تھا نہیں بلکہ سرکار کے خلاف بولا کرتا تھا اس کے باوجود اس شخص کی دیکھیے کہ مجھے ڈھونڈ کر کے نکالا تو حکیم احمد شجاع کو میں پہلے سے اس لیے جانتا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو اور شاید لاہور والوں کو بھی کچھ لوگوں کو ضرور معلوم ہوگا وہ یہ کہ کچھ ڈرامے لکھے تھے جی ہاں ڈرامے کی وجہ سے بہت شہرت ہے ان کی سنیے اور یہی نہیں بڑے اچھے ایکٹر تھے اداکار بڑے تھے خود انہوں نے اپنے ڈراموں میں ایکٹ کیا امیچر جی ہاں امیچر پارٹی پروفیشنل نہیں تھیٹر میں نہیں انہوں نے ایکٹ کیا تو یوں تو میں ان کو جانتا تھا اور زبان بڑی کھری لکھتا تھا خالی سو تو سن اکیس کے بعد میں مجھ سے ان سے برابر ملاقاتیں رہیں خط کتابت بھی رہی سوالات کرتے تھے مجھ سے میں کبھی ان سے سوال کرتا تھا مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے اچھا تو ان کے مزاج اور کردار کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ صحیح معنوں میں اگر میں کہہ سکتا ہوں کہ چند نمونے تھے اردو زبان اور اردو ثقافت کے میں میں اردو کو اور ہر بڑی زبان کو میں ایک ثقافت سمجھتا ٹھیک ہے اگر وہ ثقافت نہیں ہے سمجھے تو وہ نیم مردہ زبان ہے تو وہ شخص جو ہے گنتی کے لوگوں میں جس میں مخصوص کے لوگ یعنی میاں عبد العزیز پیما سر عبد القادر جی۔ یہ حکیم محمد شجا ظفر علی خان ارے ظفر علی خان کو میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے پنجابی بھی بول بولتے اتنا گو اتنا برماہل گفتگو کرنے والا اور اتنا بے لاکھ گفتگو کرنے والا اتنا آدمی مجھے مسلمانوں میں تو نہیں ملا یہ شخص اتنی کھری زبان لکھتا تھا حکیم صاحب ہاں کیا بتاؤں میں نے غصے میں کوئی دو سوٹ کیس خطوط کے جلا دی جہاں وہ میں نے شاید بتایا تھا جہاں پولیس تلاشی لینے ہاں جب لینے آئی انکلوڈنگ پروفیسر مجنو زاؤس تو میں نے کہا ناپاک ہاتھ نہیں چھوئیں گے خیر تو ان لوگوں کی زبان ایسی میں نے آج حکیم احمد شجاع کو پنجابی بولتے نہیں دیکھا یہ واقعہ تلاشی کا تقسیم آزادی کے بعد ہوا ہاں بھائی اڑتالیس میں اڑتالیس میں جی، جب ہاں۔ گاندھی جی کا قتل ہوا اچھا ہاں تو پھر آپ حکیم احمد شجاع حکیم احمد شجاع اتنی کھری زبان لکھتے تھے کہ کیا کوئی لکھنؤ یا دلی والا لکھے گا اچھا ویسے بہت ہی اچھا اور آج تک ان کو پنجابی بولتے نہیں سنا میں نے ظفر علی خان ایک مرتبہ نوکر کو یا کسی کو بول بول میں نے کہا مولانا آپ پنجابی کہنے کے بعد میں تو پنجاب کا ہوں لیکن ان کے علاوہ میں نے میں نے سر عبد القادر کبھی پنجابی گھر میں بولتے ہوں جی ہاں۔ بچوں سے بولتا ہوں لیکن مثلاً کو اٹھا کے دیکھ لیجیے کہاں کہاں سے اس شخص نے اکٹھا کیے آخر میں ان کے حکیم محمد شجا کے ستھرے پن کا کی جو علامت جو نشانی ہے وہ سن چوبیس میں جب انہوں نے ہزار داستان کے نام سے ایک رسالہ کر جی ہاں۔ جس میں صرف ڈرامے افسانے اور منظومات اور غزلیں تو میرے فارسی کے متفرق اشعار میری اردو کی بعض غزلیں متفرق اشعار میری بعض نظمیں آپ کو اس میں مل جائیں گے وہ زمانہ میرا تھا وہی باول پن کا تو افسانے میں میں اس وقت تک تو افسانے کا تصور نہیں تھا اچھا فلک پیما صاحب یہ مثال نگار تھے مگر صاحب ہم تو ترستے ہیں ایسے مزاح نگاروں یہ تم مستقل دور سے ہمایوں میں لکھتے رہے برسوں ہمایوں ہمایوں دیکھیے ہمایوں تو سن اکیس میں نکلا لوگ کہتے ہیں سن بائیس میں نکلا مجھے تو یاد ہے کہ سن اکیس میں نکلا جی۔ بائیس میں تو نگار نکلا تو یہ فلک پیما صاحب وہاں لکھتے تھے ان سے ملاقات ہوئی آپ کی نہیں ان سے ملاقات محض لاہور کی نہیں بلکہ مسوری کی بھی رہا کرتی تھی اچھا, اچھا۔ یہ مسوری جاتے تھے میں بھی مسوری جایا کرتا تھا مگر پہاڑیوں پر میں ایک ہفتہ مشکل سے میرا دم رکتا تھا پہاڑیوں میں کچھ تو اس لیے کہ چڑھائی وڑھائی جو میرے ہارٹ کے لیے مزید دوسرے یہ کہ یہ دیکھیے کہ یہ کھڑے بات کر رہے ہیں اگر ہم ہم آپ بات کر رہے ہیں یہ کھڑے آپ یہ کھڑے ہیں ہم یہ کھڑے جانا چاہو تو ایک گھنٹہ لگے تو میں نے کہا کہہ دیا تھا کہ یا تو یہ دیوتاؤں کے رہنے کی جگہ ہے اور یا یعنی مسوری نہیں کوئی پہاڑ پہاڑ کوئی سوائے دارجلنگ اس میں کیا خاص بات تھی اس میں ایک ہریالی بڑی تھی ہر طرف ہر طرف مگر جو ہریالی کے تھی پندرہ مئی کے بعد اگر کوئی رہ جائے تو وہی ہریالی جان کا لیا ثابت ہو جائے کیوں اس لیے کہ وہ سڑتے تھے اور وبا پھیلتی تھی بخار آ جائے آپ کو تو وہاں پندرہ دن سے زیادہ میں وہ جگہ تھی جہاں میں پندرہ دن پھیلتا تھا باقی مسوری کبھی صرف مگر آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ فلک پیما صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تو فلک پیما سے یہاں ملاقات رہی ہاں تو ملاقات کے بارے میں تو فرمائیں لے گئے مجھے سر عبد القادر یہ اور حکیم احمد شجا سر عبد القادر لے گئے اچھا مخزن میں آپ چھپتے رہے نہیں بھائی مخزن آپ کو کچھ خبر ہے کہ مخزن کب بند ہوا مخزن اور تمدن کب بند ہوا تو دوسرا لیکن مخزن ایک دبستان تھا یہ آپ سمجھ لیجیے اس نے ہم جیسوں کو پیدا کیا اس میں مہندی افادی لکھا کرتے تھے بھائی اس میں اس دور کے لوگ لکھا کرتے تھے اور ایسا چھانٹ چھانٹ کر کے میں سر عبد القادر کے مذاق اور اور اور ادبی مزاج کی داد دوں گا کہ ایسا چھانٹ چھانٹ کر کے ساری ہندوستان سے بر صغیر کہہ لیجیے بر صغیر سے چھانٹ چھانٹ کر کے ایسے اچھے لکھنے والے انہوں نے مہیا کیے اور اتنے معیار کا مرسالہ تھا کہ اچھے سے اچھے اشعار بھیجتے ہوئے طبیعت ہچکچاتی تھی کہ معلوم نہیں ان کے معیار پورا اترا کہ نہیں اترا سمجھے مجھے جب پکڑ لے گئے یہ حکیم محمد شجا اور یہ فلک عیمہ میاں عبد النظیر تو انہوں نے کہا بھائی بھائی سمجھ لوگ صرف تھے لیکن ذرہ برابر جو پیور پہ انہوں کہا کہ ہمین پہ بھیجا تھا ان لوگوں کو کہ پکڑ لاؤ پکڑ گئے تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا بھائی کچھ باتیں کرو میں نے کہا موضوع دیجیے تو میں نے کہا کہ صاحب کہ اس وقت میرے یعنی کہنے آپ خود موضوع تجویز کیجیے تو میں نے کہا کہ اس وقت نبل کشور کا چھپا ہوا دیوان بے دل اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تو یقین مانیے کہ انگریزی میں میں نے بے دل پہ گفتگو کی اچھا اس وقت آپ کی عمر انیس بیس سال کی ہوگی اس وقت میری عمر ستر سال کی سترہ سال کی جی اور انگریزی ہو یا کوئی زبان ہو جتنی اس وقت جانتا تھا اس سے زیادہ آج نہیں جانتا اچھا جتنی زبانیں میں جانتا ہوں عربی ہے فارسی ہے ہندی ہے اردو ہے انگریزی پانچ زبانوں کو تو میں گزر سکتا ہوں کوئی بیمان دے دو کسی کی تفسیر دے دو عربی میں دے دو فارسی میں دے دو آپ سمجھے تو میں ویسے میری دادی بڑی کٹر تھی وہ مجھے تمام تصویریں پڑھا دیتی تھیں کہہ دیتی تھیں غلط کہتا صرف فخر الدین امام فخر الدین رازی کی تصویر کبھی قائل کسی قائل ہی نہیں تھی معقولین کی تو قائل نہیں تھی اچھا ریشنلسٹ قائل تھی پڑھا دیتی تھی غلط کہتا تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس طرح سے حضرت موہانی سے بھی ملاقات حضرت موہانی سے کچھ اور پہلے سے ملاقات تھی اس لیے کہ وہ میرے والد کے ایم اے او کالج علی گڑھ کے ساتھیوں میں سے تھے جب نکالے گئے ہیں سنچار میں یا پانچ میں تو پہلے تو یہ تھا کہ ان کو ڈبار کر دیا جائے امتحان تو یہ مارسن تھا جو خلاف ہو گیا تھا اس کا تو اس نے لوگوں نے یہ جو سیکرٹری وغیرہ تھے اس وقت ان کا حساب کہ ان کو ہاسپٹل سے نکال دیا جائے لیکن ان کو امتحان دینے کی اجازت دیجیے تو وہ رسل گنج میں جا کر انہوں جو محلہ انہوں نے یہاں سے جاری کیا تھا یونیورسٹی سے جی ہاں اس کے بعد سارا دفتر وہاں لے گئے وہاں سے وہ اردو محلہ نکال تھے امتحان دیکھنے کے بعد بھی کچھ دونوں نکال تھے اس کے بعد دکان پور چلے گئے تو یہ ہے اور ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کی شاعری کے بارے میں اگر کچھ جاننا ہے تو بھائی کہاں تک کو دو مضامین لکھ چکا ہوں میں اور دونوں غزل سرا میں موجود نیا مجموعہ جو ہے جی ہاں اس میں اس میں اس میں آپ سے پڑھ لیں نہیں تو ان کے بارے میں کچھ آپ کے تاثرات بھائی سب سے زیادہ قریب میں نے انہیں سے پایا اپنے پہلا شخص ہے جس نے بولشویزم کا لفظ نہیں استعمال ہی نہیں کیا ہے بلکہ بولشویزم پہ اتنا نڈر آدمی اچھا بولشویزم پہ مضمون پہلا شخص یہ کہ میں گوکھلے گوکھلے کی کانگریس اور ان کا کیا نام تھا فیرو شاہی مسلم لیگ دونوں سے اختلاف کرتا ہوں اچھا۔ اعلان لکھا ہے اس نے اور میرا مسلک بہت شکریہ ٹھیک اس وقت وہ شریف کا نام لینا جیل خانے تو ان کی آپ کو کیا خاص بات پسند تھی ان ان کی کی کی شخصیت کے مزاج میں جو جو ایک ایک تو ان ان کی سے بات میں نے کہی تھی وہ میں نے لکھ دیا کہ حسن صاحب دیکھیے مولانا کہتا تھا میں جی ہاں۔ پچیس میں نے کہا میں نے کہا کہ آپ کی لیڈری میں صرف ایک چیز آئے یہ جو آپ میلا کچیلا ایک بستر رکھتے ہیں اور ایک ٹین ٹین کا بدھنا جو رکھتے ہیں لوٹا ورنہ آپ بھی بات یہ ہے نا کہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح سے دیکھا قوم نے اور آج بھی دیکھ رہا ہے دیکھ رہی ہے قوم تو وہ آپ اس کے اس کے اوپر ایسے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا حساب کیا جواہر لال لاکھ آنند بھون بھون میں رہے مگر معلوم ہوتا کہ آنند بھون موتی لال نے کھدر پہننا شروع کر دیا جو موتی لال کے سوٹ بوٹ پہنتے تھے اچھا تو بظاہر معلوم ہوتا کہ ہاں بھائی ٹھیک کہتے ہو اچھا ہم نے تو اس قدر بے نفس انسان ہم اس قدر سچا انسان ہم جب عبید اللہ سندھی حج کو برابر رہتے تھے جب عبید اللہ سندھی نے جب یہ انہوں نے مسلم لیگ جوائن کر کی تو دبایا ان کا گلا اچھا قبل حج کے دبایا گلا کہنے لگے تم مرتد ہو گیا کہنے بابا چھوڑ گلا چھوڑ گلا چھوڑ تو کہنے لگے کہ تو مسلم لیگ کا کیسے ہوا اچھا تو وہ, وہ اس کا جملہ یادگار ہے وہ خود ان کا بیان کیا ہوا ہے اس لیے مجھے میں ذاتی اپنے سامنے کا واقعہ تو ہے نہیں ٹھیک تو وہ کہنے بابا گلا چھوڑ تو کچھ کہوں کہنے چھوڑ کہ ان کا شیر اپنے راستے جا رہا بھائی <laughs> اچھا اب اس کے اس کے ساتھ جس کا جی چاہے چلا ہے چاہے مسلم لیگ والا چلا ہے چاہے کانگریس والا چلا ہے بہت اچھی بات کہی شیر تو اپنے ہی راستے میں اپنے راستے سے ہٹا کروں تو یہ یہ یہ بات تھی بانسری بڑی اچھی بجاتی تھی کون الگوزہ الغوزہ بڑا اچھا بجاتی حضرت مولانا صاحب ہاں،, ہاں ہاں ہاں اچھا یہ تو یعنی یہ بات آپ نے میں نے لکھی ہاں مجھے یہ بات تو یاد نہیں رہی ہاں وہ لکھا ہے میں نے اچھا تو یہ کہاں سیکھا تھا انہوں نے اب میں کیا جاؤں کہاں سیکھا تھا لیکن نمائش تو کوئی چیز وہ نہیں خرید علی گڑھ نمائش سے نہیں تو آپ نے ان کو کوئی بجاتے ہوئے دیکھا یا سنا کتنا بجاتے ہوئے دیکھا اچھا اس لیے کہ ہم تو گورکھپور میں نہ بجواتے تھے ان سے اچھا جب وہاں آتے تو آپ ان سے الگوزا یا بانسری بجواتے میں ان کو میں ان سے کہتا لے آتا تھا میں الگوزا میں نے کہا مولانا مجھے معلوم ہے کہ آپ پیخانے میں بیٹھ کر کے بجانے لگتے تھے علی گڑھ کے پخانے ہمیں اس لیے کہ ہاسپٹلوں میں جب آپ بجاتے تھے تو یہ انہی کا لفظ ہے اگر کہو تو کہہ دیں ہاں، ہاں۔ بند کرو نہیں آپ کہیں کہیں نہیں نہیں آج ہم لوگ برابر کہتے تھے یہی فرق ہے کہ پنجابی جیسے خود میں اپنے زمانے تک ہاں،, ہاں وہ ٹھیک ہے پنجابی ہم نے کہا ہو تم پنجابی ڈگی وہ تو اب بھی خود بھی کہتے ہیں وہ لوگ اچھا، آپس میں خود بھی کہتے ہیں اور وہ ہم کو کہتے تھے تم گورکھپوری مچھر ہو ہاں ٹھیک ملیریا وہاں کا مشہور تھا گورکھپور کا تو <coughs> میں دبلا بدلا آدمی تو وہ کہیں کہ یہ پنجابی زیادہ پنجابی تو ان کے کلاس لو وہ کہتے تھے کہ تم بانسری بجاتے ہو ہم ہمارے پڑھ اور اس شخص کا عالم یہ تھا کہ کتاب وتاب کیسا دوسرے سے پڑھوا کر کے سن لیتا سب یاد رہتا تھا اچھا۔ تو اور یہ بات سمجھ جائے گا تب آخر میں سبوں نے بار شور مچایا ان سے کہا کہ تم بات سو نہ بجاؤ تو مجھے جا کے پخانے بجا وہاں بجا اور گھنٹوں بجا رہے نکل نہیں رہے <laughs> اب کتنے ہیں جو لوٹا لیے ہوئے باہر کھڑے ہیں مولانا باسی بجا رہے اسی وقت کہا تھا کہ پنجابی ڈگے مجھے اپنے کمرے میں نہیں بجانے دیتے تو میں یہاں چلا آتا ہوں تو سب بات تھی سب کا پیشہ پخانا بھیا تم ہم کمرے میں بجا لیا کرو خبر خدا کے لیے یہاں نہ بجایا کرو تو یہ ہے باسی بڑی چیز اور متھرا جانا اور حج کرنا اچھا متھرا بھی جاتے تھے یہ دونوں کا ایک فرض اچھا مسئلہ کیوں جاتے تھے ان کو کرشن تھی اچھا اچھا یہ بانسری جو ہے اچھا، اچھا،, اچھا اچھا اچھا یعنی وہ تعلق کرشن سے اور بانسری کا اور مسئلہ جانا ہاں، ان کا وہ کرشن کو چاہتے اچھا اچھا تو میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا یہ سن پچیس چھبیس میں نے کہا مولانا یہ جی، کیا بات ہے کیا مسئلہ بھی جائیں گے کرشن سے بھی عقیدت تحت کرنے بھی جائیں تو کہ سچائی جہاں ہوں وہی ایمان ہے ٹھیک تو میں نے بھائی تو ٹھیک ہے وہ کہا ہے لیکن ایک ہندو کا شیر ہے کہ ایک اپنے مذہب میں ہے ایک شرط طریق اخلاص کچھ غرض کفر سے رکھتے ہیں نہ اسلام سے ہم کہیں بس بس یہی میرا معاملہ اچھا اس ٹائپ کا بڑے لوگ تھے بڑے لوگ تھے وسیع القلب آپ سمجھ لیجیے کہ سچ پکا مسلمان تھا ایک بات اور سن لو بڑی دلچسپ اچھا۔ مولانا نواز ہوتے تھے پنج وقت نواز ہوتے تھے ہاں وہ دلچسپ واقعہ میں دوں صاحب آپ کیا سنانے والے تھے وہ پنج وقت نماز پڑھتے تھے ٹھیک لیکن جگ جی چاہتا تھا گنڈے دار نماز پڑھتے اچھا یعنی گندیدار آپ جی میں یعنی سمجھ ہماری طرف جی، ہاں، تو عام لفظ ہے جی، ہاں۔ یعنی فجر کی نہیں پڑھی تو زہر کے ساتھ تھوڑا سا ہو جائے گا تو ہو جائے گا مغرب کی نہیں پڑھی اصل کی نہیں پڑھی تو مغرب کے ساتھ کچھ کر دیں گے اچھا لیکن ایک دفعہ میرے امام باڑے کی چھت پہ میں تو امام باڑا امام باڑے والا نہیں رہا ٹھیک میں اگر حلقہ ماتم میں آ جاتا تھا تو ایک منٹ میں سات ماتم کرتا اچھا ہاں۔ ہاں۔ تو خیر تو امام باڑی کے چلتے میں نے پوچھا دیکھا میں نے کہ مولانا نے جا نماز بچھائی کھڑے ہوئے اور بات کی بات میں فارغ ہو تو میرے والد وہی امام باڑی کے چھت پہ رہتے تھے انہیں کے ساتھ وہ رہتے تھے مگر جب تک وہ رہتے تو میں ان کے ساتھ سوار رہتا تو میں نے کہا ایک بات بھی کہیں بول نا کہ جتنی دیر میں ہم تکبیر یا تحمید پڑھیں اتنی دیر میں آپ تمام ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں کیا بات کہیں تم کو معلوم نہیں ہے میں نے کہا ہاں، بتائیے کہنے لگے جس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ابجد حبس کے قاعدے سے سات سو چھیاسی نکال لیا گیا ہے اسی طرح سے میں نے تمام <laughs> جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور تمام آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں ان سب کی میں نے آداد نکال لیا وہی ہوں ایسا ایسا جینیس بھائی ڈاکٹر جاؤ بلا بجے فتحپور ہتوا سے ان کو تھوڑی لے آئے تھے ڈاکٹر صاحب الدین اس وقت پرنسپل نہیں تھے پرنسپل تمہاری سن تھا اچھا تو کیسے لے آئے تھے ان سے بھائی وہ ایک ڈاکٹر ضیاء الدین کی ایک بات کی بات دینا تھا کہ جہاں وہ جوہر قابل دیکھتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ علی گڑھ علی گڑھ آ جائے علی گڑھ سے کوالیفائی کرے تو اس میں اور مولانا ریاضیات کے مائک ریاضیات میں اب وہ اچھا تو یہ ہے اور کچھ اگر حضرت موہن کے بارے میں جاننا چاہیے اچھا ایک اور آپ آپ کے سے ملاقات ہوئی ہوگی ریاض خیر آبادی ہاں ریاض خیر آبادی میرے خسر کے دوست تھے یعنی جس کو لوگوں کیا یار کہتے اور میرے والد سے خاصے بڑے تھے اور وہ ان کو بھائی صاحب کے اچھا تو میں میرا وقت دادی کی زندگی تک تو ایسا رہا تیرہ سال کی عمر تھی میری جب میری دادی مری تیرہ سال نہیں بارہ سال تو اس کے بعد مجھے ایسا معلوم ہوا کہ زندگی اجڑ گئی تو وہ دادی میری ایسی تھی کہ وہ ریل کا سفر نہیں کرتی جہاں تک ہو سکے پالکی سے اچھا۔ ہمارے گاؤں جو تربیت گاہ ہے میری سترہ میل کے فاصلے پر گورکھپور ہے اور وہ پالکی بھی جاتی اچھا اچھا ہم نے وہ ایک اس کو شیطانی چیز سمجھتے تھے ٹرین بھی رہتا تھا اس وقت اس سے پہلے کی بات نہیں تو مجھے زبانی معلوم ہوئی اپنے خصوص سے ریاض سے لیکن اس وقت سے میری ان کی میں جا کر لڑکا تھا جان بھی نہیں تھا بھائی جب ہمارے خصور یا ہمارے والد صاحب اور ریاض صاحب جب اکٹھا ہوتے تھے تو صبح شاعری کوئی بحث نہیں ہوتی اچھا ان کے اشعار سنے جاتے تھے ہمارے والد صاحب کبھی کبھی کرتے تھے اچھا تو اس تنقید فرمت جاتے تھے ریاض اب حضور صاحب جو ہیں وہ ان کے وقت مند لیکن اس سے پہلے کا پس منظر یہ ہے کہ کہنے کے لیے وہ خیر آبادی لیکن ایک عمر گزری ہے گورکھپور میں ریاض الاخبار انہوں نے وہیں سے نکلا جی ہاں، گورکھپور سے سمجھے فتنا اتر فتنا اتر فتنا وہیں سے نکلا گورکھپور سے نکلا تھا جی ہاں۔ گورکھپور سے جا جی۔ اور آخر میں ادھر چلے گئے لکھنؤ تو ان کا یہ شعر ہے لکھی ہوئی تھی جو قسمت میں باز گشت شباب جوان ہونے کو پیری میں لکھنؤ آئے تو بڑھاپے میں گئے تھے واپس اچھا،, اچھا اور اس وقت کی تصویر اگر اب آپ دیکھیں ان تو ایسی موچیں تھی اور یہ یہاں تک کی داڑھی اچھا اور یہ صفایا ہم نے اچھا اور ٹوپی پہ لکھا ہوا حضرت ریاض خیر آباد ٹوپی پر جی۔ یہ سن یہ یہ کسی کو نہیں معلوم ہوگا اچھا تو ٹوپی بھی کیوں لکھوا لیا تھا انہوں نے اچھا مجھے مطلب دوسرے جیسے آج کل یہاں لوگ لکھ کے لگا ہاں، لیتے ہیں بلہ بلہ لگا لیتے ہیں ہاں، ہاں۔ تو انہوں نے ٹوپی وہ اپنے ٹوپی پر کہا کہا ہوا وہ ٹوپی کس قسم کی بنتی تھی وہ ٹوپی جو ہے وہ ترکی ٹوپی تو نہیں تھی نا بالکل نہیں وہ کچھ رام پوری کچھ گول جس میں گوش یہ آگے کا گوشا نہ ہو رام پوری ٹوپی جو ہوتی ہے اس میں گوشا گوشا زیادہ ہوتا ہے ویسے نہیں اچھا۔ اور نہ وہ گول فیلٹ کیپ کی طرح سے ہوتی اچھا مولانا یہ مجھے یہ بتائیے کہ ان کے ریاض خیر آبادی صاحب کے علاوہ کسی اور نے بھی اپنی ٹوپی پہ پرنام لکھ کے لگوایا مجھے یاد نہیں ہے یعنی یہ ان کی اپنی ہم اپنی یاد تھی سمجھے اور میں اس زمانے میں ان کی شہرت بھی تو پورے بر صغیر میں پھیلی ہوئی تھی ایک ایسا کیا وہ والی بات جی ہاں وہ تو کوئی عشق کرنا کوئی ایسی ہاں۔ بری بات تو نہیں ہے کہ وہ تھی ذات کی دوم اچھا سیاہ فام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ہمیں غالب کی ڈومنی ان سے اس سے بہتر تھی سنو تو اس کے بال ایسے تھے بڑھاپے میں بھی اچھا جب وہ انڈمن سے واپس آئی تو انڈمن کو چلی گئی تھی وہی بتاتا ہوں کہ دو رقیبوں میں اس کے لڑے ہوئے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو قتل میں وہ شریک شریک تھی تھی یا نہیں تھی بہرحال معقول اس کے لیے ریاض کہاں کہاں نہیں گئے ہیں ہم نے گورنر تک گئے اور ان کا اسی وقت جب گورنر کا کچھ نہیں ہو سکتا اسی وقت یہ شیر اسی وقت کا یہ شیر ہے کہ دیکھیے مجھ کو اڑا لائی کہاں بن کے کمن آج دنیا میں ہے ایک چیز اگر ٹوٹ نہ جائے تو جب وہ انڈمن سے واپس آئی ہے تو ریاض کی وزداری دیکھی بالکل ایک بار اتنا نورانی چہرہ اتنا معصوم چہرہ اور اتنا ہسمکھ چہرہ اور اتنے چال میں وہ ٹھمک میں نے کسی دوسرے میں نہیں پائی اچھا اچھا تو تم چودہ پندرہ سال کے بعد واپس آئی ہوگی بھائی ہاں وہ کچھ اس کو تھوڑا چھوڑا گیا تھا اچھا یعنی، اچھے بیہیویئر پہ اچھا اچھا کچھ پیسے چھوڑ دیا شریفہ نے طرز عمل اختیار کیا اس نے ہاں۔ تو وہ یہ ریاض گئے دیکھنے تو میں سب کچھ سن چکا تھا اور میری عمر جو تھی اچھا مولانا ان دو رقیبوں میں سے ایک رقیب جو ہیں وہ ریاض صاحب تو نہیں تھے نہیں نہیں اچھا وہ یہ الگ تھے نہیں یہ یہ اس قسم کے یہ یہ آوارہ نہیں تھے نہیں یہ تو خیر بڑے شریف النفس بھلے انسان تھے اور مگر اس کرنا کوئی آوارگی کی بات تو نہیں ہے او کیاری کسی سے سمجھے کہ ساری دنیا اس کے بارے میں مرتی تھی اور اس کی آنکھوں پہ اچھا کیا بالوں میں کیا میں بال اس کے یہاں تک تھے اور بڑے گھنے اور بڑے نر اچھا اور آنکھیں اور آنکھیں ایسی تھیں کہ واقعی جس کو اگر شاعری کی زبان کہا جا سکتا ہے کہ آنکھوں میں جادو ہے تو وہی آنکھیں اچھا کٹورا سی ہوں گی ہاں نہ بہت بڑی بلا ایسی نکلی ہوئی ہاں، ہاں، ہاں۔ بڑی آنکھ کی بڑی ہاں بڑی کشش بہت کشش ہاں اور پلکیں ایسی تھیں اس بڑھاتے میں بھی کہ مان سے جاؤ بہرا تو میں نے کہا میں بھی چلوں گا اچھا آپ کے ساتھ اچھا تو میرے فادر نے کہا والد نے کہ تم کہاں جاؤ گے ان کا مطلب دوسرا اس سے بحث نہیں کہ آپ وہاں کہاں جائیں گے اس لیے کہ اس زمانے میں سرائے میں نہیں رہتی تھی بلکہ بہترین جو شاہراہ ہوتی تھی تھی دو طرفہ وہاں رہتی جہاں سے بڑے بڑے رئیس گزرتے تو میرے خزر نے کہا کہ جان دو تو میں گیا تو یہ واقعہ ہے کہ بڑی اس وقت بھی اس بڑھاپے میں بھی سب سفید ہو گئے تھے اچھا قریب قریب ریاض کی داڑھی کی طرح سے تو نہیں سفید تھے ریاض میں ایک شیر کہا ہے جو ہو بہو میں نے اپنے ایوان میں ریاض کے کچھ مکتے اچھا، چھاپے تھے اچھا۔ جن سے ان کی شخصیت کا پتہ چلتا اچھا۔ ہے ریاض ایک جوان مست خرام نہ پیے اور اور جھومتا جھومتا جائے جی۔ آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہ ان کے خمریات کی بڑی دھوم ہے جی ہاں۔ اور ریاض بڑے بڑے شرابیوں رئیس جی ہاں۔ شرابیوں کے ساتھ رہ کر کے کبھی پینے کبھی پینے جی۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے اشعار میں جو شراب سے متعلق سب کچھ ہے کیف نہیں اچھا میں نے لکھ بھی دیا اچھا۔ ریاض خیر آبادی میرا ایک مضمون جی ہاں ہے تو جی ہاں۔ یہ ہے اچھا کیف نہیں محسوس ہوتا آپ کو اس میں ہی نہیں ہے کہ ہوگا کیا وہ جس طرح سے سب کے کھیل ڈالے انہوں نے شاہ سے بھی کھیل ڈالا اچھا۔ اچھا، پھر گئے ہاں، ملا مطلب یہ کہ مجھے بھی ایک کشش اس بڑھاپے میں تاریخی بھی اچھا۔ ہو سکتا ہے یہ جوانی میں کیا رہی ہوگی اور خود ریاض کی جوانی مشہور جی ہاں مشہور یہ تو خود بڑے حسین آدمی تھے بڑا خوبصورت آدمی تھا وہ تو اس وقت بھی جس وقت ٹھمکتا اس وقت بھی چلتا تھا اچھا ٹھمکی چال اس کو کہتے اچھا اچھا تو ریاض کے کوئی جو شعر آپ کو دو چار اچھے جو پسند ہوں جن میں آپ کہہ رہے ہیں کیف تو ہو دیکھیے میں پہلے گورکھپور کے بارے میں ان کا اشعار سناؤں ہوں ہوئی ہے میری جوانی فدائے گورکھپور جی ردیف ہے ہوئی میں ہوئی ہے میری جوانی فدائے گورکھپور لہس سے آئے گی آواز ہائے گورکھپور واہ ہم اپنے خون تمنا سے سینچ آئے ہیں ہم اپنے خون تمنا سے سینچ آئے ہیں ہنسی لگائیں منگا کر ہنا ہے گورکھپور آہا یہ پوری غزل ہے ہاں، ہاں۔ تو آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ گورکھپور کی پالکی پالکی اور گورکھپور کی مہندی مشہور تھی اچھا اب تک تو ہم سمجھتے رہے تھے کہ فرید آباد کی مہندی مشہور ہے نہیں گورکھپور اچھا۔ کی مہندی اچھا خوب رشتے ہوں گے ہاتھ اس میں بڑے جلدی سرخ کر دیتی تھی اچھا اچھا مجھے صاحب ایک بات ہو رہی ہے کہ یہ جب آپ نے کانگریس میں شامل ہوئے تھے اور وہ آپ کو نوجوانی کا زمانہ تھا تو ان سب لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی جی، جی. موتی لال نہرو تھے ہاں، ہاں، جواہر لال نہرو تھے میں بزرگ سمجھتا تھا نا ہاں وہ تو باقی وہ مجھ سے بڑا ہو چھوٹا ہو کسی کو بزرگ نہیں سمجھا ٹھیک اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کچھ لوگ تھے جو بڑے مخلص تھے اچھا چنانچہ فراق بھی انہی میں سے ہیں اچھا رکھپتی صاحب اور انہوں ان کو غالباً وہ سن اکیس میں نہیں سن بائیس میں قید گئے دو سال اور سن چوبیس میں چھوٹے اور سن چوبیس کے آخر ہی میں ان کو کانگریس نے under secretary general secretary Jawahar Lal تھے اچھا پریزیڈنٹ سرجونی نائڈو تھے تو اس وقت میں میں نے کہا میں جاؤں گا الہ آباد اچھا. سے کہا کہ میں اب اب میں جا رہا ہوں الہ آباد کہنے کے لیے یہ کہ پڑھنے جا رہا ہوں اچھا سائنس بایولوجی پڑھنے گیا اسی زمانے سے میری ایم ایس سی تک اچھا کی کا علم زوالوجی باٹنی فزکس کیمسٹری کا تک ہے میرے اندر اچھا اچھا تو جس سے بات کرو کرا دوں جو میرے ڈاکٹر کہتے ہیں سب یہ ادویات کے بارے میں آپ اتنا کیسے جانتے ہیں خیر تو مگر میں باقی وقت مارا مارا پھرتا تھا سمجھے تھیوری تو میرے میں کتاب سے پڑھ رہا تھا اچھا اگر مان لیا نگا ہو گیا کلاس ٹھیک ہے لیکن پریکٹیکل میں کام سنا تو میرے میرے دو وہ تھے جنگلے ان کے لیت پر اچھا میں اپنے فوٹوگرافی کے ڈیولپنگ ڈش میں اچھا اچھا چربی جمع کر اور ڈسیکٹنگ ڈش بنایا تھا میں نے اچھا اور جس وقت پلوفام نہیں ملتا تھا مجھے سب دوائیں چورا لاتا تھا میں کہاں سے اپنی کالج سے اچھا پلوفام ہاں، تالی میں رہتا تھا وہ نہیں چورا سکتا تھا اچھا تو یقین مانیے کہ میڈک ہو کیچوا ہو کوئی چیز ہو سب کو بغیر کلوفام کیے ہوئے ٹر ٹر اور سے پوچھے بھاگتے <laughs> کیا کر رہے بھائی میں نے کہا پورا مجھے کر لینے دو اور میرے پاس دو طرح کے ہوتے تھے ایک تو میں لے جاتا تھا انسٹرومینٹس اور ایک وہ لے جاتا تھا ایک وہ میرے پاس تھا جو جو میڈیکل اسٹوڈنٹ رکھتا ہے اچھا اچھا میڈیکل پروفیسر نہیں میڈیکل اسٹوڈنٹ جو رکھتا وہ بڑا قیمتی ہوتا تھا تو یہ سب کیا کرتا تھا باقی میں گلی گلی گھومتا تھا لوگوں اچھا۔ کی نفس توڑتا تھا اسی لیے تو اس نے کہا کہہ دیا تھا کہ دیکھیے ان کو حوالات میں آپ نے بھیجا ہے خیریت نہیں ہے اچھا تو وہ اچھا, اچھا، یہ بتائیے کہ تو اس زمانے کا آپ بتایا نہیں جواہر لال نہرو اور موتی لال نہرو وغیرہ سے آپ کی ملاقات بھائی جواہر لال سے بے تکلفی تھی اچھا رفیع احمد قدوائی اچھا ایسی بے تکلفی تھی کہ وہ آ کر کے پیار لپٹاتے تھے تو میں ان کے لپٹانے سے بہت گھبراتا تھا اچھا کیوں اس لیے کہ وہ شرارت کرتے تھے نا موٹے تازے ہٹا کٹا آدمی اچھا، آپ اس وقت بھی یقیناً دھان پان سے ہوں گے بالکل ایسی تھا ہاں۔ اب وزن گھٹا ہے ہم ہاں۔ نے کہا ارے بھائی چھوڑ چھوڑ چھوڑ چھوڑ اور اور فراق بھاگتے تھے ان کے لپٹانے اچھا ہاں۔ تو کہنا ہم تو پیار کر رہے ہیں میں نے کہا اللہ سمجھے اچھا۔ تو یہ رفیع احمد تدائی جواہر لال نہرو اور اچھا، سی آر داس اور یہ موتی لال اگر مجھے کوئی اختلاف ہوتا تھا مجھ سے میں اپنی راضی کہ جی اپنی آپ شاعری کو روکیے تو میں دس بس تک اتفاق نہیں ان سے کرتا دس بس تک کہہ دیتا میں نے آج تک اپنے بزرگ اپنے سے بڑے کے ساتھ کوئی گستاخ نہیں کی اور یہی میں اس وقت درس دے رہا ہوں ٹھیک تم سے ملنے کے میرے آداب ہیں اور تمہارے مجھ سے ملنے کے کچھ آداب ہیں ان کو اتنی دیر تک جتنی دیر تک پڑھ رہے ٹھیک ہے جی سے جو بالکل ٹھیک تم ترس پیتے ہو کیا کرتے ہو ہم اس کا جائزہ لیتے نہیں پھریں گے ہم جاسوس نہیں اچھا تو اس زمانے کے حالات پر کچھ روشنی ڈالیے اس زمانے بڑے مخلص لوگ تھے ایسے ہی ہے کہ شروع شروع کا زمانہ تھا نا جی ہاں تو یہ زمین پر سوتے تھے اچھا اور گوشت چھوڑ دیا تو سب گاندھی جی کے بلائنڈ فالوور تھے یہ اچھا تو خیر زمین سونے کے بارے میں تو ایک ایک جگہ گئے ہم لوگ سبھی جاتے تھے فرق یہ ہے کہ سب لوگ کانگریس کا پیسہ لے کے جاتے تھے میں کسی کے دم تھلا بن کر کے نہیں جاتا میرا جب بیچ چاہتا آتا تھا اپنے قسم کے دو دوستوں کو لے کر کے انڈیپینڈنٹلی نکل جاتا تھا کریڈ وہی پریچ کرتا تھا اچھا، اچھا۔ اور کبھی کبھی پروگرام کے ساتھ تو ایک جگہ موتی لال کے موکل بڑے بڑے رئیس اور زمیندار سیٹ تو ایک جگہ وہ الہ آباد کے مضافاتی میں پہلے جواہر ہے لال بٹ بھنگ میں تو اس نے آ کے کہا ہندو تھا اس نے کہا کہ سرکار بھوجن تیار ہے اچھا موتی لال سے ان کا موقع تھا بھائی کہنے سنو میاں بھوجن جواہر لال کرتے میں کھانا کھاتا ہوں یہ یادگار جملہ ہے ہاں۔ میں کھانا کھاتا ہوں اور کھانا کھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ گوشت کھاتے ہاں ابتدائی جو تھا تو بڑا مخلص مگر آدمی تھا کون جواہر لال اچھا کن میں بھائی بھائی سچے دل سے سمجھو نا اور اس میں ایک بات میں آپ بتا دوں ایک, من, ایک شخص سے مر گیا بےچارا وہ بھی سر سید گھاٹ میں اس کو آشرم بنا کر کے وہ رہتا تھا وہ ہے مندر علی سوختہ اچھا اور موتی لال نے اس کو بخشا نہیں کبھی کیوں وہ ان کے محرر کا لڑکا تھا انہی کا پڑھایا ہوا تھا اچھا اور ایل ایل بی کے کلاس میں پولیٹیکل مضمون لکھنے اس کو کر دیا گیا اچھا اچھا تو جب جواہر لال رجسٹری پاس کر کے چلے گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا جواہر لال کی تقریر سنی ہوگی ان کو کی انگریزی میں کوئی انگریزیت نہیں تھی جیسے جناب اچھا، تقریر بھی وہ کچھ بہت مربوط تو نہیں کرتے مقرر بھی اچھے نہیں بولنے والے نہیں تو برسٹری اس لیے نہیں چلی تو انہوں نے منگل سوختہ نے ان کو لگایا تھا ایک لکھ تقریر بھی رٹایا بولنا سکھایا اور وہ آ گئی اس میں اور وہ گاندھی کا اچھا منظر علی ان کا سوکھا تخلص تھا ہاں ہاں, ہاں، تخلص ہی تھا تو صاحب ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ہم لوگ وہ شام لال نہرو کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ بیچارے مفلوس تھے اور وہ عمر نہرو ان کی بیوی بچے ہوئے ہم لوگ اکثر ناشتہ کرنے وہیں چلے جاتے تھے شمی نہرو کا شاید آپ نے نام سنا ہو جس میں جمیل سے شادی کر لی تھی جی <coughs> ان کی ماں تو منظر سامنے میرے بغل میں بیٹھے ہوئے بخوب یہاں منظر علی فاختہ کوئی ہیں تو چھوٹتے ہی آگ نے کہا کے تھے تو اڑ گئے پھر تو یہ وہ اور خدر پوش صرف دو زبانوں ماہر اچھا بولنے میں تو اردو کا ماہر اچھا لکھنے میں ہندی اور انگریزی کا اچھا اچھا جو جو ایسا آدمی تھا کیا نہیں پڑھ رہا تھا اس میں جیسے آپ نے جو کہا تھا کہ وہ موتی لال نہرو نے ان کو بخشا نہیں معاف بخشا اس لیے نہیں کہ پھر ان کو راج کرنے نہیں دیا اچھا اچھا اس لیے کہ وہی جواہر لال کو لے آئے اس میدان میں اچھا تب اکلوتے لڑکے ہونے کی حاصل موتی لال کو بات کو آئے اچھا اچھا اچھا میدان میں جب ایک بیٹے کو دیکھا چلا گیا اور اس کے اس کی ذمہ داری منظر علی سوختہ ہاں، صاحب منظر علی سوختہ کو نہیں ہو ان کو نہیں ابھرنے دیا ہے اچھا, اچھا، نائڈو اچھا، اچھا، بہت ہی گفتار تھی کیا کہنا ہاں، کچھ تو بتائیے اور اس کی شاعری میں مجھ جیسے آدمی کو زیادہ نہیں ملتا تھا کچھ کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالص لیرک وین میں وہ کہتی تھی اچھا اچھا اور بڑی فائن لیرک وین تھی اچھا اچھا اچھا آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے جہاں جی اور تفکر کم تاثر زیادہ ہوتا تھا اچھا اب میں اسی طرح سے ادا کر سکتا ہوں نہیں ٹھیک ہے بات واضح ہو گئی مگر صاحب ردم اچھا سمجھے بدی عورت تھی اچھا شکلن ہاں وہ حیدرآباد تھی تو بنگال لیکن حیدرآباد پلی ہوئی تھی نائڈو کے ساتھ وہیں شادی کی تھی تو ایک دفعہ میں نے آواز کیا کہنا اچھا آواز بھی اچھا کوئل یا پپیہ مات واہ سبحان اللہ نسل بھی اسی آواز بھائی لگ اچھا تقریر کرتی تھی جیسے شیر پڑھتے ہوئے کوئی کام جائے اچھا سارے جیسے سارے وجود میں سارے سارے جسم میں لہر دوڑ گئی ہے اچھا تو شیٹ الہ آباد کیا بٹھارا میں نے کہا کہ ایک سوال بڑا گستا میں گستاخانہ نیرٹ فارم ہاں ہے میں نے کہا ایک بات مجھے کھٹکتی ہے اگر آپ کہیں تو میں پوچھوں کہیں لوگ تم کو کون منع کرے گا اچھا میں نے کہا پریسیڈنٹ ہاں۔ بیٹھی تھی اوپر میرا فراغ کا فلیٹ تھا نیچے آل انڈیا کانگریس آفس اچھا میں نے کہا کہ صاحب میں ترس گیا کہ کبھی آپ کو سفید ساری میں دیکھوں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کان میں پہنے رہتے ہیں اس قدر گاڈی ہے یہ اس کا راز کیا اچھا۔ گے تم تو شاعر ہو تم تو زندگی کا ردم پہچانتے ہو اور اس میں یہ ہوا تھا کہ یہی اما نہرو کی اچھا واٹ از ردم پوئٹری واٹ از پوئٹری سمجھ گئے اس پر مضمون لکھانے آئیں تو میں نے اس نے کہیں کہہ دیا فراق سے کہا تھا کہ لکھ دیجیے تو فراق بھلا وہ ایک قلم چور آدمی <laughs> اس وقت وہ ایم اے میں پڑھتی تھی اچھا انگلش لکھتی تو ردم کا سوال آ جائے تو میں نے کہا کہ کہ rhythm is a harmony of rest and motion اچھا تو یہ بات الہ آباد مشہور ہوئی اچھا۔ وہاں تو بڑی جلدی انٹلیکچوئل کی جگہ ہاں، تو کہیں بھائی تم تو ریزن سے واقف اور تم تمہارا خود کہنا ہے کہ ریسٹ اینڈ موشن یعنی دو تضاد کی ہارمونی کا نام ردم ہے تو میں بڑی بدسورت ہوں نا اچھا ایسا ہاں۔ تو میں اس کو اس میں رزم پیدا کرتی ہوں تضاد ہاں خارجی تکلفات سے پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہوں اس کو اس کو بیلنس کرنا چاہتے ہوں اچھا تو میں نے کہا بات تو آپ نے بہت صحیح کی <laughs> لیکن اگر آپ یہ نہ پہنیں تو آپ کی شاعری اتنی فائن ہوگی جتنی اور آپ کی آواز ویسی میں آواز کا بڑا سینسیٹیو ہوں ہاں وہ تو جادو ہوتا ہے میں میں جی میں پردے میں بٹھا کر کے ایک مرتبہ میں آواز سن لوں اچھا بٹھا دیجیے سات آدمی کے ساتھ اور اس سے کہہ دیجیے بولے اور اچھا۔ مجھے نہ بتائیے میں چڑیوں کی ایک ایک آواز پسند تو میں آواز کے معاملے میں بڑا تو اس نے کہا بھائی تم تو ساؤنڈ ردم کے قائل ہو تو جو ساؤنڈ اور تمہیں نئے ردم کا ڈیفینیشن یہ دیا ہے تو جو اس میں ردم ہے